ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے دو ہمسائے ہیں میں احسان کرنے میں کس سے ابتدا کروں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شعبہ نے اس حدیث کی سند میں طلحہ کے تعارف میں کہا وہ ایک قریشی آدمی تھا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچپن